أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین منہ بند ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں کھول کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اللہ کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے وہی اللہ ہے جنہوں نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پوری ہے اور اللہ کا غلہ زبردست ہے فرماتے ہیں کہ جو کافر اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کیا انہیں اتنا بھی علم ہی کہ تمام مخلوق کے پیدا کرنے والے تو صرف اللہ ہی ہیں اور سب چیز کے نگہبان بھی وہی اللہ ہیں پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو ابتدا زمین و آسمان ملے جلے ایک دوسرے سے پے وسط طے بتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کیا زمینوں کو نیچے آسمانوں کو اوپر فاصلے سے اور حکمت سے قائم کیا سات زمینیں پیدا کیں اور ساتھ ہی آسمان بنائے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان جوف اور خلا رکھا آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پیداوار اگائی ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی کیا یہ تمام چیزیں جن میں سے ہر ایک صانع کی خود مختاری قدرت اور وحدت پر دلالت کرتی ہے اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے بھی یہ لوگ اللہ کی عظمت کے قائل ہو کر شرک کو نہیں چھوڑتے جب کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا أنه واحد یعنی ہر چیز میں اللہ کے رب اور معبود برحق ہونے کی نشانی موجود ہے کہ وہ اکیلے اور تن تنہا پروردگار ہیں تفسیر تبری میں ہی ابن عباس رضی اللہ عنما سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین و آسمان ملے جلے طے بتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کرو اور وہ جو جواب دیں مجھ سے بھی کہو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا زمین و آسمان سب ایک ساتھ تھے نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں پیداوار اگائی جب سائل نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ جواب بیان کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے آج مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت ہی بڑے ہوئے ہیں میرے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جرأت بڑھ گئی ہو لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا الحمدللہ آسمان کو پھاڑ کر سات آسمان بنائے زمین کے مجموعے کو چیر کر سات زمینیں بنائیں مجاہد رحمہ اللہ کی تفصیل میں یہ بھی ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے یعنی پہلے ساتوں آسمان ایک ساتھ تھے اور اسی طرح ساتوں زمینیں بھی ملی ہوئی تھیں پھر جدا جدا کر دی گئیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی تھے پھر الگ الگ کر دیے گئے زمین و آسمان کے درمیان خلا رکھ دیا گیا پانی کو تمام جانوروں کی اصل بنا دی ابو حرہ رضی اللہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرا تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں اور روایت میں ہے کہ پھر میں نے کہا ہے کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کو سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو اور سلا رحمی کرتے رہو اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تحجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ یہ روایت مسند احمد کی ہے لہٰذا زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخوں سے مضبوط کر دیا تاکہ وہ ہل جل کر لوگوں کو پریشان نہ کرے مخلوق کو زلزلے میں نہ ڈالے زمین کی تین چوتھائی تو پانی میں ہے اور صرف ایک چوتھائی حصہ سورج اور ہوا کے لیے کھلا ہوا ہے تاکہ لوگ آسمان کو اور اس کے عجائبات کو بچش میں خود ملاحظہ کر سکیں پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے راہیں بنا دیں کہ لوگ بآسانی اپنے سفر طے کر سکیں اور دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ سکیں اللہ رب العالمین کی شان تو دیکھیے اس حصے اور اس ٹکڑے کے درمیان بلند پہاڑی حائل ہے یہاں سے وہاں پہنچنا بظاہر سخت دشوار معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ خود اس پہاڑ میں راستہ بنا دیتی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے لوگ یہاں پہنچ جائیں اور اپنے کام کاج پورے کر لیں آسمان کو زمین پر مثل قبے کے بنا دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے سور داریات کی آیت نمبر سینتالیس میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم وسعت اور کشادگی والے ہیں اور سورہ شمس کی آیت نمبر اکیانوے میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی اور سورہ قاف کی آیت نمبر چھ میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسمان کو کس کیفیت کا بنایا ہے اور کس طرح زینت دے رکھی ہے اور لطف یہ ہے کہ اتنے بڑے آسمان میں کوئی سوراخ تک نہیں بنا کہتے ہیں قبے اور خیمے کے کھڑا کرنے کو جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کی بنائیں پانچ ہیں جیسے پانچ ستونوں پر کوئی قبہ یا خیمہ کھڑا ہوا ہو پھر آسمان جو مثل چھت کے ہے یہ ہے بھی محفوظ بلند پہرے چوکی والا کہ کہیں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلند و بالا اور اونچا اور صاف ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں بسند حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یہ آسمان کیا ہے آپ نے فرمایا رکی ہوئی موج ہے لیکن لوگ اللہ کی ان زبردست نشانیوں سے بھی بے پرواہ ہیں جیسا کہ اللہ کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے آسمان و زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگوں کی نگاہیں تلے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں کوئی غور و فکر نہیں کرتے کبھی نہیں سوچتے کہ کتنا پھیلا ہوا کتنا بلند کس قدر عظیم و شان یہ آسمان ہمارے سروں پر بغیر ستونوں کے اللہ نے قائم کر رکھا ہے پھر اس میں کس خوبصورتی سے ستاروں کا جڑاؤ ہو رہا ہے ان میں بھی کوئی ٹھہرا ہوا ہے کوئی چلتا پھرتا ہے پھر سورج کی چال مقرر ہے اس کی موجودگی دن ہے اس کا نہ نظر آنا رات ہے پورے آسمان کا چکر صرف ایک دن رات میں پورا کر لیتا ہے اس کی چال کو اس کی تیزی کو بجوز اللہ کے کوئی نہیں جانتا یوں اٹکلے اور اندازے کرنا اور بات ہے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے ایک نے اپنی تیس سال کی مدت عبادت پوری کر لی مگر جس طرح اور عبادت گزار پر تیس سال کی عبادت کے بعد ابر کا سایہ ہو جایا کرتا تھا اس پر نہ ہوا تو اس نے اپنی والدہ سے یہ حال بیان کیا اس نے کہا بیٹے تم نے اپنی اس عبادت کے زمانے میں کوئی گناہ کر لیا ہوگا اس نے کہا اماں ایک بھی نہیں کہا پھر تم نے کسی گناہ کا پورا قصد کیا ہوگا یعنی ارادہ کیا ہوگا جواب دیا کہ ایسا بھی مطلق نہیں ہوا ماں نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم نے آسمان کی طرف نظر کی ہو اور غور و تدبر کے بغیر ہی ہٹا لی ہو اس عبادت گزار بیٹے نے جواب دیا ایسا تو برابر ہوتا رہا فرمایا بس یہی سبب ہے پھر اپنی قدرت کاملہ کی بعض نشانیاں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رات اور اس کے اندھیرے کو دیکھو دن اور اس کی روشنی پر نظر ڈالو پھر ایک کے بعد دوسرے کا پے پے انتظام اور اہتمام کے ساتھ آ جانا دیکھو ایک کا کم ہونا دوسرے کا بڑھنا دیکھو سورج چاند کو دیکھو سورج کا نور ایک مخصوص نور ہے اور اس کا آسمان اس کا زمانہ اس کی حرکت اس کی چال علیحدہ ہے چاند کا نور الگ ہے فلک الگ ہے چال الگ ہے انداز اور ہے ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گویا تیرتا پھرتا ہے اور حکم الہی کی وجہ وری میں مشغول ہے جیسے اللہ نے سورہ نعام کی آیت نمبر چھ نو میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ صبح کا روشن کرنے والے وہی رات کو پرسکون بنانے والے ہیں وہی سورج چاند کا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں وہی اللہ ہیں عزت والے غلبے والے اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والے